خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے محارب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ بیان کیا مگر انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے اونٹ قیمتاً خرید لیا جس کی انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعین بھی کی اس روایت میں انہوں نے دو اوقیہ ایک دھرم اور دو دھرموں کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا آپ نے گائے کا حکم دیا تو اسے ذبح کیا گیا پھر آپ نے اس کا گوشت تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھ